الباب الثاني والستون ومئة باب الصدقة عن الميت والدعاء له میت کی طرف سے صدقہ کرنے اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے وعن عائشة صلی اللہ علیہ وسلم افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت تصدقت فهل لها أجر إن عنها قال نعم متفق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے کہ ان کا فیض اسے پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے مسلم